مثال کو ثابت کرنے کے لیے حضرت شاہ صاحب شاید اللہ علیہ جن عتیم کا حوالہ دے رہے ہیں ان میں ایک اور مشکل حدیث ہے جو آج ممکن ہے آگے ہو جائے اور آدھا کا جو ہے وہ آئندہ ہو اور شاہ صاحب شاد اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قلق اللہ العقل اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے آ جاؤ تو عقل آگے آ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ادھر ہو جاؤ پیچھے چلی جاؤ تو عقل پیچھے ہو گئی اور یہ پوری روایت بہت جگہ سے حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے بات کی اور عقل کے ساتھ گفتگو کی جبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی موجم قبیل میں بھی اور اوسط میں بھی لائے ہیں اور وہاں کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی پسند سے زیادہ اعزاز والی چیز اور سب سے زیادہ عزت والی چیز میں نے نہیں پیدا کی اور تمہاری وجہ سے ہی ثواب بھی ہے اور تمہاری وجہ سے عذاب بھی ہے اور تمہاری وجہ سے کو خرید کروں گا اور تمہاری وجہ سے میں کسی چیز کو رد کر دوں گا کسی دو اس میں ایک قسم تو ان احادیث کی یہ ہے کہ جو اپنی مدد کے اعتبار سے ہیں ایکس کیا ہے اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور بہت سے محدثین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کے متعلق جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان کا پایا اور مقام اور صحت ایسی نہیں ہے جیسی دیگر روایات کی ہے کہ یہ احادیث کمزور ہیں غریب ہیں اور دوسری حیثیت ان کی صنعت کی ہے کہ ان احادیث کی صنعت میں کیا قواہت ہے اب اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم ان روایات کی صنعت پر بحث کریں اور ان روایات کے متن پر بحث کریں یہ موضوع کا کام ہے صاحب احمد اللہ علیہ نے اس سے کیا ہے اور بہت آسان چیز ہے کہ ہم یہ کہہ کر گزر جائیں کہ شاہ صاحب اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عالم مثال کا وجود ہے بس ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اللہ کے ان چیزوں کا مستقل وجود ہے اور خدا نے ان سے خطاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کروائی متاثر آدمی پہلے صلی اللہ کی خاص طور پہ وہ روایات جو معراج کے معاملے میں آئی ہیں وہ تو دیکھا جس کو ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے اور جن چیزوں کا وجود ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ان چیزوں کا وجود تھا مثلا آپ جب معراج راج میں گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گڑیا ہے اور بہت شکل و صورت خراب ہے تو میں نے امیت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے نے کہا کہ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو راستے سے ہٹ کر بیٹھا ہوا ہے تو میں نے جبیر سے پوچھا یہ کیا ہے یہ آدمی راستے سے کیوں نہیں ہے اس نے کہا آپ آگے چلیے پھر میں نے دیکھا ایک آدمی نے مجھے پکارا اور مجھے کہا کہ ہماری طرف آ جائیں تو میں نے کہا یہ کون ہے جو میرا نام لے کے بلا رہا ہے تو جبیر نے کہا آپ آگے چلیے پھر آگے جب وہ پہنچے تو ایک اور آدمی تھا اس نے مجھے پکارا اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں ان کا یہ کون ہے جبریل نے کہا آگے جائیں پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی شدید پیاس لگی اتنی شدید پیاس کہ اردو میں اس کا لگنا یہ ہوگا کہ گلے میں کانٹے پڑ گئے تو دو پیالے میرے سامنے رکھے گئے شراب کا اور دودھ کا تو میں نے غور کیا اور پھر میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اسے پی گیا گٹا کر تو سامنے میں نے دیکھا تو ایک برا آدمی بیٹھا ہوا تھا تکیا لگا کے تو اس نے کسی سے کہا کہ تمہارے دوست کو صحیح چیز کی توفیق دی گئی ہے اور اس کو ہدایت مل گئی ہے پھر میں آگے گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزیں بیان کی اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ جبریل نے پھر ایک ایک چیز مجھے بتائی اور اس کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا نا بڑھیا عورت کو بد شکل تھی تو وہ دنیا کی وقیہ مدت ہے کہ بس اس طرح اس کا مسنا ہے غریب یعنی اسی طرح یہ دنیا ان قریب ختم ہونے والی ہے آپ کو دکھایا کہ آپ دنیا کے اوپر اتنی زیادہ ہو گئی وہ جو آدمی آپ نے دیکھا تھا کہ راستے سے ہٹا ہوا ہے ایک طرف کو ہے تو شیطان ہے جو صحیح راستے نہیں ہے پھر جس آدمی نے آپ کو بلایا تھا وہ عیسائیت تھی جو آپ کو بلا رہی تھی پھر جس نے بلایا تھا وہ یہودیت تھی جو آپ کو بلا رہی تھی اور پھر جو آپ نے پانی کو چھوڑ دیا اور شراب کو چھوڑ دیا اور تیسرا پیالہ دودھ کا لے لیا تو اگر آپ پانی کو چن لیتے تو آپ اور آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی سب ڈوب جاتی اور اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی اور وہ جو آدمی تھا جس نے کہا کہ تمہارے صاحب کو صحیح توفیق نہیں اور اسے ہدایت دی گئی اب تک ہمیں معلوم نہیں ہوا کی کون بہت روایات اس کا ذکر ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفصیل میں نقل کیا ہے اور امام صبری رحمت اللہ علیہ نے تحزیب الآثار میں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث کو لائے ہیں نگرانی لائے ہیں بہت سے معذین اس روایت کو نقل کرتے ہیں مگر یہ نہیں پتہ چلا اب تک بھی کہ وہ آدمی کون تھا جس نے تبصرہ کیا تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور ان سب سے ثابت کیا کرنا ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنی سی چیز کہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے علاوہ ایک تیسری دنیا بھی ہے اور وہ تیسری دنیا عالم مثال ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک فرشتے کو اور اس سے جبیل امین نے پوچھا اس نے کہا کہ دروازہ کٹ کٹایا اور جبریل کو یا کسی کو بھی آسمان میں جانے کی اجازت نہیں تو اندر سے آواز آئی کہ کون تم نے اپنا تعارف کرایا کیونکہ دوسرے کون ہیں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پوچھا یہ خود سے شیخ لائے ہیں یا انہیں بلایا گیا ہے تو جبیل امین نے کہا انہیں بلایا گیا ہے تو آپ نے جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے سلام کیا اور اس فرشتے کا نام اسماعیل تھا اور میں نے اس کے پاس ستر ہزار فرشتے دیکھے اب وہ ستر ہزار فرشتے یا تو تعداد رشتے تھے یا اربوں کا جو محاورہ ہے کہ ستر مرتبہ ستر ہزار رشتہ یعنی تعداد رشتے تھے اور آپ نے میں سے ہر ایک فرشتے کے انڈر اس کی کمانڈ میں ایک ہزار فرشتے اور تو یہ سب کا ہیڈ تھا یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم میں آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے تیرے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کتنی فوج ہے اس کا کتنا لشکر ہے کتنے لوگ ہیں جن کے ذریعے یا جتنی مخلوق ہے اس کے ذریعے وہ اپنے کام کراتا ہے پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوشبو کا ایک آیا تو میں نے کہا یہ کون ہے یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ فرون کی بیٹی کنگھی کر رہی تھی اور اس کی کنگھی گر گئی ہے ہاتھ سے اور یہ جو کنگھی کرنے والی تھی اس کی جو جو, جو بھی اس کی خدمت گزار کی خاتون اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی ہے اور یہ خوشبو کا جھونکا وہاں سے آیا تو اللہ اللہ صلی نے فرمایا میں نے سنا تو پھر جو بیٹی تھی اس نے اس سے بات کی اور اس نے کہا کہ یہ بھی کے حکم سے ہوا ہے اس نے کہا اللہ کے حکم سے ہوا ہے اس نے کہا ہاں تو اس نے کہا تمہارا مراد یہ ہے میرے والد کے حکم سے ہوا ہے تو اس نے کہا تم ہاں اس کے حکم سے ہوا ہے جو میرا بھی ہے تمہارا بھی اور تمہارے باپ کا بھی اس نے کہا کون اس نے کہا اللہ تو یہ پھر آن تک پہنچی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں معراج میں اور بات کب کی وہ سن رہے ہیں جو ان سے ہزاروں سال پہلے وہ کنگی کب گری اور اس کی خوشبو نے اس وقت محسوس ہوئی اور آپ نے پوچھا جی نہیں رہے کہ یہ سب کیا ہے خوشبو نے اس کہا یہ فرعون کی بیٹی کو جو کنگی رہی تھی اور ابھی اس کے ہاتھ سے گر گئی ہے اور خوشبو اس کے سر کی اس کے بالوں کی اس کی کنگی سے اب یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور یہ گفتگو سن رہے ہیں کئی ہزار سال پہلے عجیب و غریب نظام ہے تو اس نے کہا کہ یہ اس کے حکم سے ہے جو میرا بھی رنگ ہے تمہارا بھی اور تمہارے باپ کا بھی تو اس لڑکی نے یا یہ گفتگو تک پہنچی اب فرون نے بلایا تو فرعون نے اس سے کہا کہ تم میرے علاوہ بھی کسی کی قائل ہے اسے کہاں اللہ کی تو اس نے کہا میں تمہیں اس کی سزا دوں گا اور اس نے کہا لے جاؤ اسے اور تانبے کو گرم کرو اور تانبے کا تنور یا گھر ہوگا اس زمانے میں کوئی تانبے کا کوئی کرتے ہوں گے ایسا گھر ہوا کوئی چیز بناتے ہوں گے تو جب خوب تک جائے تو اس عورت کو اس میں ڈال دو تو اس عورت نے کہا کہ میں کچھ کہہ سکتی ہوں اس نے کہا تمہارا حق کہہ تو میری بیٹی کی خدمت کرتی رہی ہو کیا چاہتی ہوں اس نے کہا بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جب مارو گے تو اس کی اور میری ہڈیاں ایک ہی جگہ کر دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کی کو جب پھینکنے لگے وہ ماں تو مر گئی جل کے جب کے بچے کو پھینکنے لگے تو اس بچے نے کہا آپ کی ماں سے کہ آپ فکر نہ کریں ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اگر معراج میں گفتگو اس بچے کی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سن رہے ہیں یہ زمانے کا اتنا بودھ ہے کہ یہ سفر عجیب و غریب تھی ساری روایات کی دیکھی جائیں تو کسی آدمی کے لیے سمجھنے کی بات اس میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اسے فلسفے کے علوم کا نہ پتا ہو اسے یہ نہ پتا ہو کہ وقت میں ٹریولنگ کیسے کی جاتی ہے اور اوقات کا زمانے کے ساتھ کیا تعلق جڑتا ہے اسی لیے علامہ اقبال نے جب یہ چاہا مرحوم نے کہ وہ زمانے پر لیکچر دیں جرمنی میں جا کے تو پورے ہندوستان میں تین آدمی انہیں ملے جس کے جن کو انہوں نے خط لکھا اوقات میں چاہ رہا ہوں چار آدمی کہ مجھے آپ رہنمائی کریں کہ میں کیا کرتا سکتا ہوں پہلے تین تھے چار ہوئے تھے تین اس طرح انہوں نے یہ خط لکھا تھا گورڈا بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت آپ کے متعلق نئے کے زمانے کی مباحث آپ جانتے ہیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ ان دنوں بہت غلبہ تھا رونے کا بس بیٹھے رہتے تھے روتے رہتے گریا بہت زیادہ تھا تو انہوں نے اپنے قادم سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو لکھ دو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ابھی میں گی طبیعت اچھی ہے تو غالب دو سال بعد حضرت رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا دوسرے آدمی مولانا برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ریاست ٹونک کے تو ان سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی اور تیسرے آدمی سے یہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ آپ کون سی کتابیں پڑھیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ عراقی کے رسائل آپ پڑھیں گے اور عراقی کے رسائل شاہ صاحب اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ نیوٹن نے پڑھے تھے نیوٹن کے ہاتھ کیسے لگ گئے اور چوتھے آدمی سید سلیمان نظری رحمت اللہ علیہ تھے جن کو انہوں نے کہا کہ یہ زمانے کے ساتھ ان چیزوں کا جو تعلق ہے یہ سمجھنا معمولی بات نہیں اسی لیے چیزیں جو سفر کرتی ہیں اب تک ممکن نہیں ہوا کہ چیزیں سفر کریں سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود چیزوں کا سفر ممکن نہیں مطلب یہ ایک جگہ ہے اب کوئی چاہے کہ اس مسجد کو اٹھا کر اور بغیر کسی جیک کے بغیر کسی چیز کے اس مسجد کو اٹھا کے تو فرض کر لیجیے مری میں لے جائے نہیں ہو سکتا اب سے چند سال پہلے تک یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ایک کاغذ مشین کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے آواز منتقل کرنے کے ذریعے نہیں تھے ابھی تک وہ لوگ زندہ ہیں کہ انگلینڈ کال کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے بابا جی ہفتے بعد آنا پھر ملا کر دیں گے اس وقت لائن ایسے بنے گی اور یہ چیز ہوگا اور پھر ترقی کی اس چیز نے کمیونیکیشن نے اور یہ حال ہے اور اب پھر ترقی ہوئی اور مشین آ گئی ایک جگہ سے پرچہ دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے لیکن ایک ٹن وزن کو یہاں سے منتقل کرنا ہے مثلاً امریکہ تو ابھی تک اس کی کوئی صورت نہیں سکی نقل و حمل وہی ہے جو آج سے ہزار سال پہلے بھی تھی اس وقت یہ تھا کہ گاڑیوں کے ذریعے ہو جاتی تھی اب ٹرانسپورٹیشن پیٹرول کے ذریعے ہو جاتی ہے اتنا بنیادی طور پہ فرق کیا لیکن پچھلے زمانوں میں یہ چیز تھی اور لوگ اس بات پر قدرت رکھتے تھے کہ ایک پہاڑ کو فرق کر لیں یہاں سے منتقل کرتے ہیں اس نے ہزاروں میل کے فاصلے پہ کر لیں اس کے بہت سے شواہد ہیں لیکن اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے ہم کیا بیان کریں مگر ایسے ہوتا تھا اور اسی لیے معراج کی عزیز میں بھی آیا ہے اب دیکھو دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی ہے ایک ہی بات اور دونوں کے نتیجے کتنے مختلف ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ آئے اور لوگوں سے الگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ملا ابو بکر رضی اللہ کو راستے میں اس کا اپنے صاحب کی سنی ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ رات و رات اس طرح گیا تھا اور آ گیا اگر ان سے انہوں نے کہا اگر وہ فرماتے ہیں تو سچ کرنا عبرانی وغیرہ کی روایات میں اور اس نے کہا جب میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے آ سکتا ہے تو میں اس بات کا کیوں نہیں یقین رکھوں گا کہ وہ بھی تو جا سکتے ہیں حضرکام نے قیاس سے کام کیا عقل کی بڑی اچھی بات ہو تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے کے رسول رسول رسول واقعی ایسے ہوئے آپ نے ہاں ہوا کا اللہ اللہ بتائیے کیسے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید نماز کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوا ہوا تھا پھر پھر سو گیا ایسے ایسے ہوا تو رضی اللہ عنہ نے آخر میں کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں اللہ کے رسول واقعی ایسے یہ تو تھے صدیق اور ٹھیک یہی سوال آ کر جہل نے کیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ یہ کہتے ہیں آپ آپ نے نے ہاں میں یہ کیسے ہوا تھا جب ساری باتیں بیان کی تو وہ ہنسنے لگا اس نے زور سے آواز دی کہ تم کا آپ ادھر آنا اور ادھر آ کے سنو ابھی تمہارے دوست دوسری بات کیا کہتے ہیں وہ دوڑے دوڑے آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنا اور سننے کے بعد کہنے لگے ایک الگ تھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس نے کہا یہ نوبت جہاں تک بھی آ جانی تھی تمہارے عقل اور سوچ کی کہ تم ایسی ہونی باتیں کرتے پھر انہوں نے کہا تھا اس آدمی کو بلاؤ جس سے بیت المقدس دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آیا اور اس نے کہا میں نے تو وہ دیکھا ہوا ہے مجھے آپ بتائیں وہ کیا ہے یہ بیت المقدس مقصد یا مسجد افسا یہ چیز نہیں تھی جو آج ہے وہ تو صرف ایک چٹان تھی مسجد وغیرہ کچھ نہیں تھی اس کے قرآن میں جو آیا ہے نا مسجد افطار اس سے مراد ہے وہ جگہ جہاں پر لوگ سجدہ کرتے وہ مسجد آفتا کی جگہ تھی یہ نہیں ہے کہ مسجد اب بنی ہوئی ہے یہ تھی وہاں تو ایک مربع چٹان تھی جو چیزیں بنی ہیں یہ عبد الملک بن مروان نے بنا اور عبد الملک اپنے زمانے میں خوب ان حدیث کی تشہیر کرتا تھا مقصد کو جاؤ وہاں یہ ہے ہے ہے یہ یہ وجہ تھے کہ لیے چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیت اللہ پر قبضہ ہے تو ان کے مقابلے میں یہ خدا کا تیسرا خرچ ہے اس کو ترجیح دی جائے اور لوگ وہاں جائیں اس نے بڑا زبردست کو بنایا تھا اور لوگ جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ابراہ کے بعد یہ عبد الملک کا پیدا ہو گیا کہ خدا کے گھر سے ہماری توجہ جوڑنا ہے لیکن عبد الملک کا کچھ نہیں ہٹا لیکن جو چیز اس نے بنائی اور جتنا پیسہ گندہ خود اس سے خرچ کر دیا اگر نہ اس زمانے میں شکور ایک مربع تھا کسی کی طرف یہودی ہو کر کے نماز پڑھتے تھے ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے کر کے نماز پڑھتے رہے مقصد مسلمان کا قبلہ اکبر جو کے اعتبار سے اور اسی کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہاں سے ہاک علیہ صلاح السلام کا ذریعہ ہوا تھا اسے مقدس جگہ مانتے تھے تو یہ جب بات ہوئی نا کہ میں ایک مہینے کی مسافت ہے آنے میں اور ایک مہینے کی جانے میں اور میں تو اس چیز کو دیکھ کے آیا ہوں اور آپ بتائیں اس میں کیا ہے تو حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تھوڑا سخت وقت یہ آ گیا اس لیے کہ میں نے اس تقریب سے تھوڑی دیر کا کہ ساری چیزیں بیان کروں اور میں اس پریشانی میں تھا کہ میں نے دیکھا اچانک جبریل امین نے اٹھایا اس گھر کو اور یہ اپیل کا جو گھر ہے یہاں لا کے رکھ دیا یہ اپیل کا گھر کہاں تھا حضرت مطالب کے بیٹے اور علی رضی اللہ کے بھائی تھے یہ چار بھائی تھے طالب عقید جعفر اور علی رضی اللہ اور چاروں کی عمروں میں دس دس سال کا فرق تھا اور طارق کا انتقال ویسے ہو گیا اور یہ عقیل اور جعفر اور رنی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے تو اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ عقیل کا جو گھر ہے یہاں اس سے لا کر اس مسجد کو رکھ دیا کس طرح مسجد اٹھائی گئی ہوگی رکھی گئی ہوگی پیارا ہے تشبی ہے حقیقت ہے یہ ساری مبارک الگ ہے لیکن معراج میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی مثال دکھایا گیا شرط رحمت اللہ رہے جن سے یہ استدلال کر رہے ہیں وہ عقل کی بات ہے اور پھر اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو اس عالمی مثال میں دجال بھی دکھایا تھا کہاں ہے لوگ اس کی تلاش میں پھرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ ہے دجال یہ چیز ہے اور آپ نے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جہاں پر تمہارے پلاس میلے کے لوگوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا تو یہ قبیلہ اس جگہ پر تھا جہاں پر اب رمی کی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ آج دوپہر تک شاید پہنچ جائے گا اور واقعی کوئی ہوا بنا سے مکم کرنا چار پانچ دن کا تھا دوپہر کو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی اب جو دجال کو آپ نے دیکھا ہے یہ جو دیوار بنائی گئی ہے سے جو بنائی تھی اس کے پیچھے جو جاجوج اور ماجوز ہیں یہ سب غیر کے ایسے حقائق ہیں جن کے متعلق بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے اور پورا ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ تمام کی تمام تفصیلات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کی حقیقت ایسے نہیں ہے جس کی حقیقت لوگ سمجھتے ہیں لیکن دوسری طرف بھی لوگ ہیں سید ابر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی قوم ہے یا دوسرے جو یہ ترکمانستان کے لوگ اور چین کے لوگ اور جاپان کے لوگ چائنا کے لوگ وہ کہتے ہیں ایک تیسرا گروہ وہ اور ایک اور اور ڈائمینشن اس کی دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ کسی جگہ پر رہتے ہیں لیکن اتنا مشکل مسئلہ ہے اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ جب تک کسی انسان نے اب موجودہ سائنس کی چیزیں اور وہ چیزیں نہ پڑھی ہوں جو زمانے سے تعلق رکھتی ہیں تو نہیں حل ہو سکتا اس کا ایک ذرا سی جھلک بالکل معمولی سی بات اگر دیکھنی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جو نارتھ ایسٹ ہے سائبیریا سے اوپر کا علاقہ ہے یہ کسی زمانے میں ان کی جگہ تھی اور یہاں سے پھر آگے ٹائم کا بیریئر شروع ہو جاتا ہے اور ٹائم بیریئر کو بھی کراس کریں تو ففتھ ڈائمینشن میں سکس ڈائمینشن میں جائیں تو وہاں کا جو یافت کی اولاد ہے بہت ہی بستی ہے وہ یاد ہیں جو قیامت کے قریب آ جائیں گے اور جب بیٹھ کے ٹائم کا توڑ کے اس کائنات میں داخل ہوں گے تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ اچھا ہی معلوم ہے اور پھر وہ ایسی ایسی دوائی کریں گے اور پھر وہ بہیلا خوراک اس کا پانی پی جائیں گے اور یہ ہو جائے گا آپ کیا ایسے تباہ ہوں گے وہ کہتے ہیں وہ مخلوق ہے ہی ففتھ میں سکس میں گئی اور وہاں بیٹھ کے بیٹھ تم اسے توڑ نہیں سکتے کیونکہ اس لیے تم کہتے ہو کہ کہاں ہے تو اس جہان میں ہوں گے تو ملیں گے اب اس چیز کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے تھرڈ ڈائمینشن میں ابھی تک لوگ لوکتنتر میں اس کو پوری طرح کلیئر نہیں کر پائے فورتھ ڈائمینشن ففتھ اور سکس کب پہنچے ایک دنیا کیا ہوگا رحمت اللہ علیہ یہ جس عادت سے استدلال کرتے ہیں نا یہ ہے بڑا بات اس لیے اشارات کے آخر پر بولی سینا نے اور شہری لکھے موقع کسی نے اس نے بڑے کمال کی باتیں لکھی ہیں اشارات میں شیخ الرحیم گولیدینا جو ہے نا یہ اس کے اشارات کے اثر سے لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اس کا سب سے بہترین راستہ رسالت کا راستہ اور جتنے بھی عقلی علوم ہیں ان عقلی علوم کے ذریعے انسان کا اضطراب اور بے چینی بڑھتی ہے اور ان جگہوں کو جو اللہ کے یہاں ہیں اور جن مواقع پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہیں اسے کوئی نہیں پہچان سکتا جب تک کہ وہ تصوف اور روحانیت میں ترقی نہ کرے اور جب اس میں ترقی کرتا ہے تو پھر اس کائنات کے ناچارج نظر آتے ہیں اور اس میں بہترین مثالیں آپ کے مسلمانوں میں ملیں گی کہ جو کچھ شیخ الرئیس لکھتا ہے جو کچھ نیچی کو لکھا ہے پھر اس نے بھی کیا نام ہے اس کا راضی کا انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اسی لیے راضی کو جو نصیحت کی ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی کہتے ہیں راضی پڑے ہو تم کون سی جمع کر رہے ہو کیا کرتے ہو اور پھر انہوں نے اپنا حال لکھا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بیمار ہو گئی سر فاطمہ کی بیماری بڑی پریشان کن تھی اور میں نے بیوی سے کہا کہ میں حرم شریف میں جاتا ہوں دعا کرتا ہوں اور دماغ پڑھ کے واپس آ چکا تو مکہ کا مقدمہ میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنی گلی میں جا رہا تھا پھر میں مریض میں پہنچ گیا تو میں ایسی مخلوق تھی پھر میں زورا ستارے میں پہنچ گیا اس میں ایسی مخلوق تھی جنت دے گی وہاں یہ کچھ تماشے ہو رہے تھے یہ چیز دیکھی یہ چیز دیکھی اور پھر جب میں اس دنیا میں واپس آیا تو میں اپنی گلی میں اس وقت چل ہی رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا سامنے آدمی آ رہا تھا کہ آپ کدھر سے آ رہے ہیں اس نے کہا کہ حرم شریف میں نماز ہو گئی ہے فجر کی تو میں اب آ رہا ہوں جماعت سے نماز پڑھ کے تو پھر کہتے ہیں میں نے تجھے خیال آیا اچھا میں تو اس وقت نکل نکلا تھا اور اب آ گیا ہوں یہ ٹائم کا ڈسٹینس جو ہے ہے اس کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اب بالکل جدید لیٹسٹ ٹیوریز جو آئی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ایک سیارے سے دوسرے میں وہاں چلا جائے تو وہاں پر دس پندرہ سال لگیں گے اور اگر وہ زمین پہ واپس آئے تو یہاں پر تین لاکھ سال گزر چکے ہیں ہم تو زمانے کو ناپتے ہیں سورج کے ڈوبنے سے اور شروع ہونے سے اور زمانہ یہ چیز ہے نہیں زمانہ تو کوئی اور چیز اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی پہلی زیارت جب ہوگی تو وہ سجدے میں پڑ جائیں گے اور حدیث میں الفاظ کیا گزر جائیں گے معلوم نہیں اس سجدے میں اتنی اتنا لطف ہوگا اتنی لذت ہوگی کہ کروڑوں سال لوگ سجدے میں ہی رہیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کروڑوں سال گزر جائیں گے ضمانت وہ ہے اس کے زمانے کی ڈائمینشن وہ نہیں ہیں جو ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھی ہوئی ہیں جو یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ان کو ان نے رشت نے جی سینا نے یا غازی نے ان لوگوں نے فلسفے میں بڑی بڑی اچھی طرح سے انہوں نے تفصیلات کو تحت کیا ہے لیکن جو کچھ ان کے مقابلے میں کولی جی پینا اور روش اور تلسی کے مقابلے میں جتنی گہری سمجھ اللہ نے مولانا روم کو دی ہے اور اس کے مجدد الحمدانی سرحدی رحمت اللہ کو دی ہے وہ کہیں زیادہ آگے ہے اس مجدد مجد رحمت اللہ جب ان باتوں پر بحث کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اس انسان کی آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں و نظری علوم جس پہ وہ نسینا اور جس پہ فرابی اور جس پہ موقفی اور جس پہ امام راضی صرف کتابوں کی حد تک درائل قائم کرتے رہے اور لکھتے رہے جب اس سے مجدد ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جب اس سے جنید بغدادی ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں اللہ علیہ یہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی شاہ صاحب احمد اللہ علیہ اس عالم پر بحث کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں درد ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہنچے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ان کے سامنے آئی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے انہیں گھیر لیا اور کئی مرتبہ انہیں ہوا ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جو ظہیر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کریں وہ کہتے ہیں مجھے دبوچ لیا تو جب ربوس لیا روح نے انہیں تو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا ہوئی کچھ ان عالم غیر کھلا اور یہ ہو جایا کرتا ہے محبت جہاں شدید ہوتی ہے کبھی کبھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ صادق اور مریض کو شہر کی معانیت ربوز دیتی ہے اور آدمی چند میں کے لیے پاگل ہو جاتا ہے سمجھتا ہے میں تو وہ رہا ہی نہیں جو میں تھا مجھے ہو کیا گیا اور اس زمانے تریف کی شہادت اگر دیکھنی ہو تو وہ خط پڑھنا چاہیے جو مولانا حسین صاحب مدنی حضرت مدنی اللہ علیہ نے مدینہ سے حضرت کو لکھا تھا گنگو اور کہا حضرت میں سے نبی پہ بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا اور کچھ دیر کے لیے مجھ پر یہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ میرا وجود نہیں رہا اور آپ ہی آپ سے اور میں اپنے ہاتھوں کو کاٹتا تھا دیکھتا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ میں میں نہیں رہا گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہو گئے ہیں تو بس حضرت نے جو جواب لکھا یا جو انہیں سمجھایا وہ ایک غلط بات ہے مگر یہ قریب ترین کی شہادت ہے ایسے ہو جاتا ہے اس لیے اصل اس چیز کا نام ہے کہ ہے کیا مشکل ترین احادیث میں سے حضرت شاہ صاحب رحمت تعالی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اسے کہا کہ آگے آ جاؤ وہ آگے آ گئی اس کا بیٹھو پیچھے چلے جاؤ پیچھے چلی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والی چیز میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری وجہ سے ہی لوگوں کو ثواب دوں گا تمہاری وجہ سے ہی عذاب دوں گا اور تمہاری ہی وجہ سے یہ کائنات چلے گی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عقل آپ چیز کیا ہے دیکھیے ڈائمینشن پڑی ہوئی کہ انسان کیسے کام کرتا ہے اس پر اور لوگوں کو تو چھوڑو حضرت قاسم نموتھی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک وقت کا طول ہوتا ہے اور ایک وقت کا عرض ہوتا ہے اور ایک وقت کی گہرائی ہوتی ہے حضرت قاسم نموفی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے وقت کی گہرائی میں کام کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ٹائم کی ڈیپ پہ جو جا کر کام کرتے ہیں نا وہ اپنی زندگی میں اتنا کام کر لیتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہوتا حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کی ڈیپت میں چلے گئے اس کی گہرائی میں چلے گئے اور میراج ایک رات میں واقع ہوتی اللہ ہے جملہ سمجھے کون کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک وقت کا ہر تو کہ کلو کلو کا گہرائی ہوتی ہے اور اللہ کی گہرائی میں جا کر کام کرتے ہیں اس لیے یہاں انہیں پر احمد اللہ آ رہے عشا کے بزرگ سے فجر پڑھ لیا کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا اسی لیے اب یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور بخاری کی تعلیمات میں بھی ہے اب اس حدیث کو سمجھنا کچھ آسان ہے جیسے سلمان علیہ صلاح السلام نے کہا کہ آج کی رات میں اپنی سو بیویوں کے پاس جاؤں گا اور میرے سو بیٹے پیدا ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو اس رشتے نے کہا انشاءاللہ لیکن وہ تو شہزادے تھے بڑے باپ کے بیٹے تھے خود بڑے تھے علیہ السلام السلام انہوں نے یہ نہیں کہا اور پھر ایک بچہ ہوا اور وہ بھی ابارشن ہو گئی تو یہ حدیث بخاری میں آئی ہے اب اس پہ جب محدودی بحث کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ شاگرد تھے حضرت شاہ شاہ صاحب صاحب اللہ اللہ علیہ علیہ کے کے فرماتے فرماتے تھے تھے کہ کہ ہمارے کس پر رک میں تمہیں وقت وقت کی کی گہرائی کا بتاؤں شاہرائی تم لوگ سمجھ نہیں سکو گے یہ کام وقت کی گہرائی میں ہوتے ہیں ایک آدمی کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں سو بیویوں کے پاس چلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں رکاب گھوڑے کی ہے ایک پاؤں رکھتا ہوں اور دوسرا پاؤں جب دوسری طرف رکھتا ہوں تو اس وقفے میں میں قرآن پڑھ لیتا ہوں اب اس پہ بہت سے محدثین نے کی ہے خاص طور پہ نجدی ان بہادیوں کو تو ایسی ویسے بھی کرنا ہی ہوتا ہے پر حکومت ہے تیل کا پیسہ ہے دولت ہے اپنے تو ہر اس چیز سے چیڑا ہے جس سے تصور کا کوئی بھی تعلق ہوتا اور وہی چیز اتنا کہ ملکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے بالکل روا اور جائز ہے وہ کہتے ہیں جس چیز کا صنعتی ثابت نہیں ٹھیک نہیں اچھا بھائی صنعت ٹھیک نہیں کچھ نہیں لیکن نظر پر نہیں لگے نہ ہونا صحیح کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے یہ اپنے واقعہ ہو سکتا ہے یعنی اس پہ بات کرو اس پہ وہ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے میں رکاب میں ایک پاؤں رکھے اور دوسری طرف کام بڑھا کر جب دوسرا رکاب میں پاؤں رکھے تو درمیان کے سوپے میں گڑان بڑھا نہیں ہو سکتا وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کہتے کہ اپنے نوکر سے کہ میرے گھوڑے کو تیار کرو جتنی دیر میں تیار کرتا تھا اتنی دیر میں وہ پڑھ لیا کرتے تھے پوری ضرور پڑھ لیتے تھے یہ حدیث میں ہاں جی ہی آیا ہے پڑھا ہو تو پھر پتا ہو نا تو نجدیوں کو ساری کوئی یاد ہے جن آر کے ظاہر سے ہوتا ہے اب وہاں کتنا کام تھا کتنی دیر بڑھا گھوڑا تیار ہو جاتا ہوگا لیکن ایسے داؤد علیہ السلام وقت میں پڑھ لیتے ضرور پڑھ لیتے تھے کہ ٹائم جو ہے نا اس کی ڈائمینشن جو اور تو عقل جو ہے یہ کتنا کام کرتی ہے کیا کام کرتی ہے دیکھیے ہے بڑی نازک بات بات یہ ہے کہ اللہ سچ بولتا ہے کیا نہیں یہ جملہ درست ہے کہ اللہ سچ بولتا ہے ظاہر یہ جملہ درست ہے نا یہ جملہ درست نہیں ہے مفتیوں کی بات الگ ہے یہ کوئی آدمی عام آدمی کہے کہ اللہ سچ نہیں بولتا تو آج اللہ کا پتہ اور بالکل صحیح پتوا لگائے لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے وجہ کی کیا ہے ایک دو جملوں میں قد کرنا چاہیے دیکھیں ہم سچ بولتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کاغذ ہے اب ایک بچہ ادھر سے آتا ہے کہتے ہیں ملکہ کی کاغذ تو نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں یہ لوہے کی شیٹ پکڑی ہوئی ہے تو آپ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ کاغذ ہے یا لوہے کی شیٹ ہے اگر لوہے کی شیٹ ہے تو ہم نے جھوٹ بولا اور اگر یہ کاغذ ہے تو پھر ہم نے سچ بولا بچے نے جھوٹ بولا سچ اور جھوٹ انسانوں میں ایسے ہی چلتا ہے نا کہ جو نکائے اس نے کہی ہے جو بات اس نے کہی ہے ہمارے واقعہ کے مطابق ہے یا نہیں ایک آدمی کہتا ہے میں آج کالج گیا تھا میں مدرسے گیا تھا میں نے حدیث شریف کا سبق دیا پڑھایا بالکل ٹھیک ہے بچے کہتے ہیں نہ وہ آئے تھے نہ شریف کا سبق پڑھایا بالکل جھوٹ ہے اس لیے کہ جو قول ہے وہ واقع کے مطابق نہیں تو ہمارے یہاں سچ یہ ہے کہ کوئی چیز ہے اور ہمارا قول اس واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو واقعہ چیز کوئی پہلے ہونی چاہیے پھر قول ہے اور اللہ کے ہاں پہلے قول ہے پھر چیز جی ہے اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں پہلے بات ہے پھر چیز ہے ہم اور آپ کہیں گے کہ آگ جلاتی ہے بالکل ٹھیک ہے بھائی آپ جلاتی ہے اتنی کہ میں تجربہ ہے نا اللہ تعالیٰ اگر کہہ دے کہ آپ نہیں جلاتی تو جو ہی وہ کہے گا دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی کوئی چیز نہیں جلائے وہ سچ کہہ جو کچھ اس نے کہا ہے چیزیں ویسے ہی ہو جائیں گی اور ہم لوگ اس کہیں گے پھر پتا چلے گا کہ چیز ویسی ہے یا نہیں خیال میں آیا کتنا فرق ہے ان دو حقائق میں کہ اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب سچ ہے انسان سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے کیونکہ پہلے چیز ہے پھر انسان کا قول ہے اور اللہ کے یہاں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب سچ ہے اس کی ایک دوسری مثال دیں حضرت نور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان اپنی من آتی میرا بیٹا میری اولاد میں سے ہے اور آپ نے کہا تھا میرے خاندان کو بچائیں گے نور علیہ السلام سچ کہتے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہیں بالکل سچ ہے سو فیصد ہے وہ بیٹا نہیں کا ہے اللہ کہتا ہے کہ ان نمولے کا مینار کو آپ کا بیٹا ہی نہیں جب وہ کہتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو بالکل نہیں ہم مبصرین اس پر دونوں جہدوں کو کسی اور رنگ سے سوچتے ہیں لیکن فلسفیانہ اعتبار سے سوچا جائے تو علیہ السلام کی اگر تصدیق کرو تو اللہ کے قول کی تردید کرو اس کی اگر اس اس کو تو دن کی تردید کرو کسی ایک ہی تو تردید کرنی پڑے گی نا لیکن تردید ہوتی نہیں ہے ہم کہتے ہیں جو اللہ سچ بجلی سے نظر آتا ہے ہر انسان جانتا ہے کوئی کہے بجلی میں نظر نہیں آتا لوگ کہیں گے جھوٹ بولتے اللہ جس لمحے یہ کہہ دے گا کہ بجلی سے نظر نہیں آتا ساری دنیا کی بجلی سے دور اٹھ جائے گا ہم آپ اس لیے اللہ کا جو قول ہے اللہ کا جو کہنا ہے وہ اصل ہے اور چیزیں اس کے مطابق ہو جاتی ہیں اور ہمارے یہاں چیزیں مطابق ہوتی ہیں پھر ہم خبر دیتے ہیں کہ فلاں چیز یہ ہے تو پھر ہم بچے یا جیسے کرا پاتے ہیں بس آ رہا ہے ہم وہ کیا جھوٹ ہے ہی نہیں وہ جو کہتے وہ سب سچ یہ ہے بھائی فرق دونوں چیزوں میں کہ چندارن جو کچھ کہا وہ مطابق کے واقعہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے یا نہیں اللہ نے جب کہہ دیا تو بات کر رہے اب جب یہ بات ہوئی کہ کیونکہ نرانا نے کہہ دیا سب کچھ سچ ہے تو اکثر کا کیا مقام رہا ہے دنیا بھر میں جتنے حقائق ہیں نا یہ سارے حقائق یہ بڑی بدنی بات یہ سارے حقائق پورا زمانہ پورے مکانات ٹائم اینڈ اسپیس یہ پوری کائنات کی ساری ٹائم اینڈ اسپیس اللہ کے قول کے تابع ہے اللہ نے کہا زمانہ ہے تو زمانہ ایگزٹ کرتا ہے جس دن خدا کہہ دے گا کہ زمانہ نہیں ہے زمانہ ختم ہو جائے اور مکان کا بھی یہی حال ہے جگہ کا بھی چیزوں کا بھی تو تمام حقائق اپنے وجود میں اللہ کے قول کے محتاط ہیں اللہ نے کہا یاری جو مالک ہے ایک وقت آئے گا جب ڈائمینشن سے نکلیں گے اور ٹائم میں کہیں ٹریولنگ کریں گے تو پھر پتا چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ فرمایا ہے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سائبیریا اوپر اس ڈائمینشن میں جاؤ اور وہاں دیکھو اور ان برف سے اوپر جا کر کسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات اتنے مادا کر فرمایا غور نہیں کرتے اس پہ آپ نے فرمایا کہ اس بخارا ان علاقوں کر کے یہاں سے ایک آدمی اٹھے گا جو دین کی مدد کرے گا اور تم میں سے کسی انسان کو برف پر گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو اس کے پاس پہنچ جانا یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا دریا بھی ہو جن کو تھے نا کہ تمہارے اس کے درمیان آپ کا دریا آئے ہو جائے تو اس کو بھی خراب کر دینا یہ نہیں کہا برف کا ذکر کیا اس لیے کہ برف ہی ان علاقوں میں ہے اور کبھی وہ آئے گا جو بھی آدمی سے وقت کو لوگ رات کر کے جائیں گے یہ یعنی حدیث سے دوری ہوگی اسی طرح یہ جو تھرڈ ڈائمینشن کے بعد جب لوگ نکلیں گے ممکن ہے ممکن ہے کہ اس کے بعد جب لوگ جائیں گے نارتھ پول سے بھی آگے تو پھر کیا ہوگا ٹائم میں تبدیلی آ جائے گی جب وقت پہ تبدیلی آ جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے گی کیونکہ ٹائم میں نکلیں گے نا لوگ تو وہاں لے جاتے آ جاتے ہیں تو ٹائم کا فرق پڑ گیا جب ٹائم کا فرق پڑے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جال جب آئے گا تو تمہارا سال ایک مہینے کا ہو جائے گا اور مہینہ جو ہے وہ ہفتے کا ہو جائے گا اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن اتنی جلدی گزر جائے گا جیسے کھجور کی ایک کچھ کو لے کے تم چلا ٹائم میں فرق پڑے گا یہ ایسی چیز ہے جو فی الحال انسان کی عقل سے ہی ماورا لیکن جب اس محرض پر غور کرتے ہیں تو پھر کچھ کچھ بات ہوتی ہے لیکن پھر صحیح کبھی اصل کا مقام کیا ہے جب ساری کائنات کے حقائق اللہ کے قول کے تابع ہیں تو اصل کا کیا مقام ہوا اصل کس ساتھ میں آ گئی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادا ارادہ ان اور جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ کن فیقون تو اللہ کہتا ہے ہو جا تو یہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا کلمہ کن ان کے بعد یہ پوری کائنات کیا ہو گئی یقون جس چیز سے ہونا تو وہی ہو گئی نا تو یقون کن کے تحت ہوئی تو دیکھو یقون جب کن کے تحت ہو گئی پوری کائنات اللہ کے قول کن کے تحت ہو گئی تو اللہ جو چاہے تو اس بات کو شیطان نہیں تو مردود سمجھ جاتا کہ اتنے ہی نہ پیدا ہوتے اس نے کہا کہ اصل پہ بات کرنی چاہیے کہ جو آدھا ہے وہ ادنا کے سامنے چکے جو ادنا بٹی سے پیدا ہوا ہے اس کے سامنے جو آگ سے پیدا ہوا ہے آدھا وہ کیوں چکے اور یہ کل نہیں آئی کہ اس کائنات میں اصل چیز اللہ کا کن ہے اس نے کہا اس کائنات کو ہو جاؤ اور وہ اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ دیکھو سمجھو اس بات کو ہر چیز کا ایک وجود ہے آسمان کا وجود ہے زمین کا وجود ہے ہمارا اور آپ کا وجود ہے اس سارے وجود کے سب کو جسے ایگزٹ کہتے ہیں چیزوں میں جو پائی جاتی ہیں اس سب کے پیچھے اللہ ضامن ہے اللہ کی ضمانت ہاتھ بٹا لے ساری دبا تباہ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کتنی بڑی یہ بات اتنی بڑی یہ بات ہے کہ انسان کا جسم اتنے ذرات میں بدل جائے تو نظاد آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے اللہ کی ذات نے ضمانت دی ہے کہ انسان زندہ ہے کچھ نہ یہ پوری کائنات جو ہر وقت ہر وقت فنا کی زد میں ہے نا اللہ کی ضمانت ہے تو کائنات باقی ہے یہ سمندر کیا یہ پوری کائنات کیا یہ سب موت سے گزرتی ہے پھر آتی ہے پھر موت سے گزرتی ہے پھر آتی ہے پھر فنا ساری ہوتی ہے پھر بقا آتی ہے یہ فنا اور بقا تو ساتھ ہے اس لیے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آپ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں وہ جس طرح آپ نے تصویر دیکھی ہو تصویر کو اتنی تیزی سے گھماتے ہیں کہ کریکٹر نظر آتا ہے نا ٹی وی پہ بول رہا ہے اب اس کو دیکھو ریل میں تو وہ ایک ہی تصویر اتنی تیزی سے گھمایا ہوا ہے یہ کائنات اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے کہ لوگ ایگزٹ کر رہے ہیں ان کے وجود برقرار ہیں آسمان کا وجود زمین کا وجود اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا قرآن کی یہ آئے حقیقت میں قرآن میں کچھ بھی نہ ہوتا تو عقل مند آدمی کے لیے یہ آئے ہی کافی تھی کہ مر جاتا اس کو سن کے اور سجدے میں ساری زندگی ساتھ رکھے رہتا اللہ نے کہا کرنا شہید کیا لوگوں کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کائنات میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے ہم اس کے سامنے ہم ضمانت دیتے ہیں جس دن ہم ضمانت نہ دیں اس دن بندہ بندہ نہیں اور جانور جانور نہیں اور وقت وقت نہیں وقت کو اللہ بھی کیا اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سوراخ ہو گیا اس دیوار میں اور جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن وہ لوٹ آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کا جو جملہ ہے نا وہ جملہ کلام میں چلا گیا وہ مادیت کے کلام میں چلا گیا جیسے یہ جیسے یہ جیسے یہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے کہ اس میں انرجی کو وہ دوسری طرف لے گئے ان کا انرجی ہے اور انرجی کے بعد ایٹم ہے اور ایٹم میں بھی جو بالکل اس کا توڑو تو اس میں سے یہ شوائن کرتی ہیں یہ چیزیں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تھا پہلا دھماکہ ہوا تھا تو جو خلا پیدا ہوا تھا اس نے کیا ہوا اس سے تحقیق کر رہے ہیں کاش کے کوئی آدمی نہیں ملتا جس نے سائنس کو بھی فزکس کو اور اس کو بھی پڑھا ہوا ہو اسلام کی چیزوں کو بھی اس سے بات کریں آدمی نہیں ملتا اور اب تو آپ کو ظاہر ہے کہ ہم بھی موت کی طرف جا رہے ہیں پتہ نہیں کس دن چلے جائیں بس یہ کہ کوئی آدمی ایسا زندگی میں ملا نہیں کوئی جو شاگرد ہوتا ہے کچھ ہوتا تو اس کے ساتھ بات کر کے کہ یہ سائنٹیفکلی جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں نا یہ کسی دین کو ثابت کر رہی ہیں سارے ادیان باطل کرا پاتے ہیں حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ بتاتا ہے جو کتنی گہرائی رکھتا ہے فکر رکھتے کا نام کو لوگوں نے ابھی تک انہیں عقل نہیں آئی ہے کہ خدا ہر چیز کا ضامن ہے وہ اپنی ضمانت نکال دے تو کون ہے حکومت پاکستان نوٹ کے متعلق کہہ دے کہ کل سے یہ نوٹ تبدیل ہو گیا تو آج تک تو ضمانت دے رہے تھے کہ ہزار روپے آپ لے جائیں سپریم کورٹ میں دعویٰ کریں تو ہزار روپے کا سونا آپ کو دے دیا جائے گا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دینا جس جی، بھی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ حامل اتنی ضمانت دی یہ ضمانت گورنمنٹ جس دن کینسل کرتے تو وہ سارے لوگ بیکار ہو جائیں گے اللہ ضامن ہے تو ضمانت کرتا اللہ ضامن ہے تو ٹائم ہے اللہ ضامن ہے تو اسپیس ہے جس دن اس نے ٹائم کی ضمانت نکال دی اور جس دن اسپیس کو نکال دیا اس دن کیا ہو جائے گا جنت میں پہنچ کے یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کے لیے یہ جو دن اور رات ہے اس کو ختم کر دے گا وہ زمانہ چلتا رہے گا وہ کہتے ہیں جی وہ ختم ہی نہیں ہوگا یہ کہاں سے ختم ہوگا وہ تو چیز ہی کچھ اور تو ساری کائنات اللہ کے ایک لفظ تابع ہو گئی یہ یقینا جس کبھی بڑی بات اسی کی ہے بادشاہی اسی کو دیکھ دیتی ہے بڑی بات وہی کر سکتا ہے حقیقت میں وجود اسی کا ہے ساری اسی کے لیے ہیں اور ساری حکومت اس کے لیے ہے کیونکہ وہ کہتا ہے یہ تو اب دیکھو شیطان نے کیا کہا شیطان کہتا ہے کہ میں کیوں جھکوں اصل سے کام لے رہا ہے نا لگا لکھنا نہیں جو ہم نے کہا ہے وہ اصل ہے اکل اصل نہیں ہے جب عقل اصل نہ ہوئی تو یہ شکل کا فائدہ کیا ہے عقل بالکل بیکار چیز ہے جب تک کہ تعلیم نہ عقل کو جب تعلیم ملتی ہے تو پھر عقل آتی ہے اور تعلیم نبی دیتا ہے اسی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا لفظ اللہ نے اس طرح آپ پڑھیے اور یہ جو کہا نا اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اپنے مقصد کو نہیں پہچانتی عقل کو مقصد نہیں پتا اب تنگ ہو گیا ہوں بات ختم کر میں نہ سمجھ میں آ رہا پھر آئندہ اصل کو اپنے مقصد کا نہیں پتا اصل کو سمجھ نہیں آتی دیکھو ہند ایک الگ چیز ہے اور اکل الگ چیز ہے اور اس جانوروں میں اور انسان میں مشترک ہے دکھ اور دکھ عقل میں نہیں ہے عقل کی بات الگ ہے دکھ سکھ انسان اور جانوروں میں مشترک ہے تو حیوانات اور انسانوں میں اشتراک جو ہے اس چیز کا وہ پورے کا پورا اس کائنات کے نظام میں صرف ایک لفظ ہے وہ مزہ آتا ہے حیوانات کو بھی مزہ چاہیے لطف چاہیے انسان کو بھی مزہ چاہیے ان دونوں میں قدر یہ مشترک ہے اب مزہ کیا ہے آپ آم کھاتے ہیں آپ کو گزرے میں مزہ آتا ہے یہی مزاج جانور کو چھلکے میں آتا ہے تو چھلکا کھاتا ہے اس کے لیے بھی بڑی چیز ہے ہمارے لیے بڑی زبردست بات ہے کہ بھنا ہوا پینا مرچے جگیلی کو لا کے رکھ دے اور یہی چیز اگر لے جا کر بکری کو کھلائیں دمبے کو کھلائیں تو وہ بالکل نہیں کھائیں گے اس لیے کہ ان کے نزدیک بے معنی چیز ہے ان کے لیے مزہ کیا ہے ان کے لیے مزہ اور چیز میں ہے وہ بات ہے سور جو کچھ کھاتا ہے ماضر کا ان کے لیے لطف اس چیز میں ہے حالانکہ آپ سوچیں تو وہ چیز ہے جو انسان نفرت کرتا ہے اور ایک طرح سے کھانے میں اپنے لیے مفید چیزیں ساری اپنے جس میں باقی رکھ کے اور اس چیز کو خارج کر دیتا ہے وہ ہو پاتا ہے اس کے لیے وہ چیز ہے مزہ ہے کہ نہیں مشترک ہے انسانوں میں بھی جانوروں میں کھانے کا یہ حال لباس کا جو تو لباس بھی کیا ہے ہم بہتر سے بہتر کپڑا پہنے جانور کے لیے کھاد کافی ہے تو کہتا ہے میری کھال جیسی کون سی چیز ہو سکتی ہے بندہ پھرتا ہے اسی کھاد سے پروٹیکٹ کرتی ہے پانی ہے پانی وہ بھی پیتا ہے ہم بھی پیتے ہیں تو ایک ناری سے پی لیتا ہے اور سے پی لیتے ہیں جنس ہے لذت ہے جو انسان اپنے طریقے سے حاصل کرتا ہے اور جانور اپنے طریقے سے یہ جتنے جنس کی دنیا میں اور سچ کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی اس بات کا غور نہیں کیا کہ اللہ نے جانوروں کے لیے کس سہولت سے وہ چیز پیدا کر دی ہے جانوروں میں جتنی ماپ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کی طرف سے اوپن کر دیا ہے اور انسان کے لیے اللہ نے مختلف پیدا کیا اللہ کے ہونے کی طریقے اس لیے کہ اس نے فرق رکھنا تھا عقل فرق نہیں کر سکتی اور عقل ہے کیا مصیبت عقل کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب اسے احساس پیدا ہو کہ یہ چیز پانی ہے تو بس سب چیزیں ڈوب جاتی ہیں آم کھا رہا ہے اور پتہ ہے کہ آم کھانے میں اب بٹلی چوسنے میں بس یہ آخری وقت ہے اس کے بعد سے پھینک دینا ہے تو کہتا ہے کاش کہ یہ مزہ دس سال تک رہتا ہے بہت سے لوگ کو آپ دیکھیں فضیل کھانا کھاتے ہیں پانی نہیں پیتے کہتے ہیں چودہ تھوڑی دیر منہ میں رہے زندگی کیا ہے سب سے تکلیف چیز یہ کی موت آ جائے گی مر جائیں گے تو یہ لذت ختم ہو جائے گی اس لیے ڈرتا ہے نا تو این سرور کی حالت میں این نشے کی حالت میں اور این اس حال میں جب اس کی لذت عروج پہ ہوتی ہے یوں ہی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب اس لذت پہ زوال شروع ہو گیا دل گز جاتا ہے کہ کیا مصیبت ہے آج کے یہ پیریڈ لمبا ہو جاتا کہاں گئی ہے پہلے جو جانور کرتے ہیں وہ انسان کرتا ہے تو جانور آسانی سے زندگی بدل کر رہا ہے تو یہ زیادہ مصیبت پڑی ہوئی تھی انسانوں پہ کر بوجھ لے کے لاٹ کے اس کے ساتھ زندگی بدل کرے تو جانور ٹھیک ہے نا اس کی بھی وہی مشترک چیزیں ہیں جب بھی وہی مشترک چیزیں ہیں تو اس لیے جس اور مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو کچھ بھی کرتا ہے وہاں پر پہنچ کے جو کیفیت اختیار کرتا ہے اس کیفیت کو انسانوں کے لیے اللہ نے نہیں رکھتا مقاصد ایک ہے کیفیات مختلف مقاصد ایک کیفیات مختلف گندی ناری سے جانور پانی پی لے تو کیا ہوا پیاس گھوس گئی اور انسان گلاس سے پی لے تو پیاس اس کی بھی گئی مقصد ایک پورا ہو گیا لیکن طریقہ کار میں فرق ہے نا کہ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ تم ناری سے پانی پیو گے تو بری بات ہے ہو جائے گا اور گلاس سے پانی پیو گے تو ٹھیک بات ہے اس کو پی لو پہننے کے کپڑوں کے پہننے کا جب وقت آیا تو جانور نے کہا میری کھال کافی ہے انسان کو تعلیم ملی کہ کھال تمہاری بھی ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے تم یہ یہ کپڑے پہنو تو ان کپڑوں کو جو شریعت نے بتایا ہے کہ اگرچہ جانور کو اس سے گرمی سردی سے تحفظ اور انسان کو اس سے گرمی سردی سے تحفظ مل گیا لیکن کیفیت کا فرق ہے کہ مرد ریشم نہیں پہنے گا عورت ایسا کپڑا نہیں پہنے گی مرد خوشبو لگائے گا عورت بھی لگائے گی عورت ایسی خوشبو نہیں لگائے گی جس سے غیر متوجہ ہو یہ جو کیفیت کا فرق ہے یہ تعلیم سکھاتی ہے اور تعلیم جو سکھاتی ہے مجھے ساتھ ساتھ بتاتی ہے کہ اس کیفیت کے فرق کو سمجھو اس کیفیت کیفیت کا فرق اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا اس کیفیت کا فرق ظاہر ہوگا جب تم مرو گے تو تمہیں اس سے ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا یہاں عقل کام آتی ہے بس سمجھے یہ عقل اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں ثواب اور عذاب جو ہوگا وہ عقل کی بنیاد پر ہوگا کہ عقل بتاتی ہے کیفیت کا فرق کہتی ہے غیر کا مال لے کے مزے اڑا رہے ہو یہ مال اس کا اس کو واپس کرو جانور جدھر چائے وہ مار لے تو جانور جدھر چائے بھی مار لے تو اس کا بھی پیٹ کھا جائے گا اس سے کسی یتیم بچے کا مال کھا لیا اس کا بھی پیٹ کھا جائے گا اس نے نہ پیسہ لے کبھی پیٹ کھا جائے گا شریعت اس کیفیت پر زور دیتی ہے اصل کہتی ہے دیکھو امبیا علیہ السلام نے ویب کا مال لینے سے منع فرما دیا ہے ویب کا مال نہیں لینا اچھا بھی نہیں لینا پھر کیا ہوگا وہ کہتے ہیں بس اس پہ ٹھہر جاؤ اس پہ جو آگے مرتب ہونا ہے نا اجر وہ تمہیں آخرت میں ملے گا اس دنیا میں تمہیں نہیں گا یہ ہے جو منہ بالغیب کہ وہ بندے کی چیزوں کا ایمان لاتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا اجر ملے گا یہاں پہنچ کے عقل اپنا کام دکھاتے ہے اگر اپنا بنیادی طور پہ عقل میں کیا رکھا ہے ضروری ہے کہ سوچ کے ساتھ زندگی ہے جانور جہاں چاہے اپنی خواہش کو پورا کر لے شریعت انسان کا معاملہ ہے انسان بھی جانوروں جیسے ہیں لیکن عقل ہے اگر اس میں تو عقل یہ سکھاتی ہے کہ شریعت نے دو گواہ کر رکھی ہیں حق ہتمر مقرر کیا ہے یہ چیزیں مقرر کی ہیں وہ کہتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے آپ کا اور دو گاؤں کی موجودگی کا انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں ابھی چپ رہو بس اس کام کو کرو گے تمہیں پھر پتا چلے گا اگلے جہان میں تو وہ جو ثواب اور عذاب ہے وہ اس کا لنک ہے اس عقل کے ساتھ اسی لیے اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہ تمہارے درجے قیامت میں عقل کے مطابق ہوں گے سکن یہ کہ جو آدمی اپنے شعور کے ساتھ زندگی بسر کر کے جانور بنے سے ہٹ کے زندگی گزارتا رہا اس کو آپس میں اچھے درجات ملے یہ ہے وہ حدیث جو کافی مشکل یہ آدھی بات آدھی ہے